سورت المومن اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے دو نام ہے اس سورت کے کئی صورتیں قرآن مجید کی ایسی ان کے دو دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسرا بھی ہے عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے سورت کا نام بلکہ اسرا سبحان النزی اسرا آپ ہی اس سے وہ سورہ اسرا ہے اسی طرح یہ سورت ہے اس سے اگلی صورت کے بھی دو نام ہیں سورہ فصلت اور سورہ حامی مسجدہ سورت المومن یا سورت الغافر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامین کا سلسلہ یعنی حوامین کہتے ہیں یہ سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حامین کے حروف مقطع سے شروع ہوئی ہیں ان میں سے ایک پھر آئے گی سورہ شورا کہ جس میں پانچ ہے حامین ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت تنظیم الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا پچھلی صورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنظیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم سے اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے زبردست ہے وہاں کا حکیم یہاں ہے علیم اور بہت صاحب علم ہے دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہے یا اللہ کے جو اسماء آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہے غافر وہ اللہ کے جو معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے گناہ کا اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے قابل توبے جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا شدید العقاب جو سزا دینے میں بہت سخت ہے بہت طاقت والا ہے مقبول والا ہے یہ اللہ کی چار شانیں اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے غافر ضمب و قابل توب شدید العقاب القابل آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ یہ دو نوٹ کر لیجیے یہ اس صورت میں آئیں گے بار بار آئیں گے اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لیے اس کا ذکر بھی آئے گا اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید عبادت لہو دین اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دعا ادعا مکل عبادہ ادعا ہو عبادہ تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے دعا دعا صرف اللہ سے کسی اور سے دعا نہیں اور نمبر دو یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ سے مخلصین لہ الدین اس کی تکرار پھر آئے گی یہاں پر اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو دعا اس سے مانگ رہے ہو یہ تو بڑی کی بات ہے اپنے انہیں معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی مدد کرے تمہاری جاؤ مانگو کلنٹن سے مدد مانگو امریکہ سے مانگو اللہ کی مدد کرے تم نے اللہ سے غداری کی ہے تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے تم نے کیا ہے بول بالا تم جو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو کیسے اللہ مدد کرے تمہاری بول ٹوٹ گیا بدترین شکست کا کلنگ کا ٹیکا ماتھے پر ہے ہم لیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا ہو یہ صورتحال بالکل کرینے قیاس ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس دورہ تعلیم قرآن کو ان چیزوں سے زیادہ ملوث کروں لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین الحد یہ اس کا تھیم ہے مرکزی اور یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں ماں یاد الفی آیات اللہ نبی کفر نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں فلاں یغرور کا تقل و ہوں فل تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی طرف پھرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی طاقت ہے ان کی امریکہ کی بڑی طاقت ہے فلاں کی بڑی طاقت ہے فلاں کی بڑی طاقت ہے چرپ پھرت ہے ان کے جہاز ہیں ان کے فلاں یغرور کا تقل و ہوں فل یہ ان کی طرف فرت جو ہے یہ اس سے دھوکہ نہ کھانا قبل قوم قوم نوح نوح نے بھی جٹلایا تھا وہ لذا بعد اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جٹلایا محمد کل امت ان رسول اور ہر قوم نے جس کی طرح رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دے یا خزو ہو تاکہ اسے پکڑے وہ جادلو جادلوم حق کا اور وہ باطل کے ساتھ باطل دلیلوں کے ساتھ جدال کرتے رہے جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں یور بہل حق کا واپس تو تو میں نے انہیں پکڑا پکا ہی عقاب تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا وہ قدا نے کہا حق پت کرے وہ تو رب نے کال الفروں اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے یہ مستحق ہو چکے ہیں وہ دفعہ ان پر لاگو ہو چکی ہے اندہ النار کہ یہ سب کے سب اب جہنمی ہے اللہ دین یا فرشتے دیکھیے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی وہ جو اللہ کے عرش کے گرد فرشتے تھے ان کا نقشہ جو ہے ڈراپ سین یہی تھا وہ اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے اللہ دینا یا ومن باؤ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں یو بحمد ربہم ہم اللہ کی تصویر کی ہم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ مرون بھی اس پر پورا یقین رکھتے ہیں وہی اس آمنوا اور اہل عرض جو ہے زمین والے جو ہیں ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ربنا رحمت و علما اے رب ہمارے تیری تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے ہم تجھ سے کیا عرض کریں تجھے ہر کا علم ہے اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں ایک استدا کر رہے ہیں تیری رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دے یہ ہو رہا ہے یہ سمجھیے کہ شفاعت کا ہی انداز ہوگا یہ شفاعت کے حق ہے رب بنا وسیع تک شہ رحمت اللہ تیری رحمت تیری تیری اور رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے فنگل تابو تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی جنہوں نے رجوع کیا تباؤ سبیلا کا اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ان کے لیے مغفرت کر دے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما وقیم اداب الجحیم اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا لے ربنا واضح ہوں جنات عدن اللہ کی واسطہ ان کو ضرور تاخیر فرما ان رہنے والے باغات میں ریزیڈینشل گارڈن میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ امن صلاح امن آبائے اور جو بھی ان کے آبا میں سے باپوں میں سے اچھے ہوں نیک ہوں صالحین میں سے ہوں وہ آزواد اور ان کی بیویوں میں سے مضروریات ہی اور ان کی اولاد میں سے ان نکان تر عزیز الحقیم پروردگار تو یقیناً زبردست ہے اور تو کمال حکمت والا ہے واقعی ہم کا یہ آگ اور پروردگار ان کو تم بچا لے برائیوں سے وہ من یوم اور جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا قیامت کے دن کی فقط رحیم تھا اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا وزال کرو الفوز العظیم اور یقیناً وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ان میں نظیر کفر اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے وہ فرشتے جو ہیں اور مزید ان کے درجات اور بلند ہوں جن کی خطائیں ہیں بخش دے اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے اونچے اونچے درجے کا جنتی ہے اسے تو نے بڑا اونچا رتبہ دیا ہے اے اللہ ان کے جو والد ہوں اس کے دادا ہوں یا اس کے والدین میں سے یا اس کی اولاد میں سے یا اس کی بیوی یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے ہے وہ صالح ہے وہ نیک ہے وہ جنتی لیکن ہے کمتر درجے کا تو اسے بھی ان کا ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں تاکہ وہ جنت میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ ان رشتہ داروں کے ساتھ رہے اس کے برعکس نظیر اللہ یونادون میں اللہ کو و پھو کو جن لوگوں نے کہر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا لمقت اللہ اکبر وقت کم انفسکم آج جو تم اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی اس ایمان فتح قرون جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کفر کر رہے تھے آج تمہاری جان پر بلی ہوئی ہے اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہو موت مانگ رہے ہو تو جتنی بیداری تمہارے اندر آج ہے اپنی جان سے اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد کی سبیل اللہ کا اور تم انکار کر رہے تھے کالو یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ذمن میں یہ ذروۂ سلام ہے یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا کہ فتح فرون بلّہ ہے کن تم اموات فاہیات سما تو کم سما یو کم اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے یہاں کھلا کھلا کالو وہ کہیں گے فریاد کریں گے ربنا امت امت تنسنت اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا وہ وہی تنسنت اور دو مرتبہ زندہ کیا فاطرف نہ بے جنوب نہ تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فہل علاق سبیل تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ ایک مرحلہ اور ہو جائے ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے اب یہ جو ہے دو احیاء دو عمارتیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے نمبر ایک تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اس کا ذکر یہاں نہیں ہے ہم ارواح کی شکل میں تھے زندہ تھے شعور ہمارا تھا جب ہم سے عہد لیا گیا میں رب کالو بلا اس کے بعد ہم پر پہلی موت وارد کر دی گئی کسی کولڈ سٹوریج میں الرواہ و جلود مجند حدیث کے الفاظ ہیں لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواہ کے ہیں وہ کہیں ہے کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر سو رہے ہیں سب ارواہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئی وہ ابھی تک سو رہے ہیں ہم بھی سوتے رہے اقبال نے اس کا ایک حقیب نقشہ کھینچا لیکن اس وقت میں اس کو ادھر نہیں جانا چاہتا پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوتڑا بن کر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں تو وہ روح لا کر یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی وہ زندہ ہو گئی یہ احیاء ہو گیا پہلی مرتبہ اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر بیس سال تیس سال چالیس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال رہے پھر اب یہاں موت آئے گی یہ اماتۂ شامل ہوا دوسری مرتبہ مارنا اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا گلوب سے آیا اس سے آیا ہے زمین سے آیا ہے روح اوپر سے آئی تھی اس عالم ارواح میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی وہاں پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح پھر اس کا ہے سانی ہو گیا دوسری مرتبہ مرا تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسم جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی یہ پھر یہ نیند ہے یہ موت ہے سویا ہوا ہے انسان پھر احیاء سانی ہوگا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آخرت کی زندگی ہوگی تو اس نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گئے تو ایک اور صحیح ذرا ہم پر کرم فرما ایک مرتبہ اور موقع دے تو ان میں دلیل اسی میں مجبر ہے کہ تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا ہے دو مرتبہ دلایا ہے پہلا ایک دفعہ اور ربنا مت کا نسلت واہی کا نسلت فاطرف نہ بے درو بنا فہل الا خروج من سبیل ذالکم بانه اذا دعی اللہ وعدہ کفرتم یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی تم نے کفر کیا وہی یوشرت نہیں تو مینو اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے پر حکم اللہ علی القبیر تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے آیات ہی وہ یونس وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے وہکر کرو اللہ میں سبق حاصل کرتا نہیں سوچتا نہیں تدبر اور تذکر کرتا مگر وہی کے لیے رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف فل اللہ لہدین کو ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شے یہ مخلصین سین الدین پس پکارو اللہ کو مخلصین سین الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا کرے کافرون یہ کافروں کو کتنا ہی لاگوار ہو کافر اور تعبت تو چاہیں گے کہ شرک ہو کچھ اللہ کا اللہ کو دو کیسر کا کیسر کو دو جو خدا کا ہے خدا کو دو کچھ اس کا حکم مانو کچھ کسی اور کا بھی مانو رفیع الدرجات اب دیکھیے پھر وہی مرکب اضافی کی شکل میں اللہ کی شان رفیع الدرجات وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا رش عرش والا یلقی روح بن امر ہی علام شاہ وہ القاع کرتا ہے اتارتا ہے اپنے امر کی روح کو اپنے بندوں میں سے من من عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے یون ذرا یوم طلاق تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے حاضر ہونا دیکھیے یہاں وہی کو پھر روح من امر بھی کہا گیا امر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا یا وہی ہے اس کو بھی روح کہا گیا یا ہماری روح ہے وہ بھی روح عالم امر کے بس یہی فنومنا ہے یوم ہوں بار جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے لا لاخواج اللہ منہم شعی ان کی کوئی سے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی یہ من الملک یوم اس وقت کہا جائے گا کس کے لیے ہے پادشاہی آج کے دن للہ الواحد القہار اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے مسلط ہے علی اوم تجدہ کلو نفسی دماغ کا سبق آج پھر ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ سری حساب یقین اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی وانزر ہوں یومن فتح اور نبی خربت خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن کی عید القلوب کلو بولے حنا کاظمین جس دن کے دل جو ہوں گے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے حلق کے اندر پہنچے ہوئے ہوں گے گلوں میں جان آئی ہوئی ہوگی ہنسلیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے کاظمین اور وہ دبا رہے ہوں گے مال ظالمین ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا ولا شفیع یوتا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی اطاعت ضرور ہو وہاں پر متا ہو جس کی اطاعت کی جائے یا اللہ کو جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی نگاہوں کی چوری اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو بھی سینوں کے اندر چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے وہ اللہ یقین الحق اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ وہ لذیذ یدون امدو نہیں لا یقون اب شعی اور جو اس کے سوا انہوں نے معبود تراش رکھے ہیں اپنے خیالات کے مطابق وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے ان اللہ سمیع یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے اولم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ پھر یہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا بھی ان سے پہلے تھے کانوہم اشد منہم قوت وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں وہ آثار فی الارض اور انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں آثار قدیمہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں فاخذہم اللہ بجنوبہم تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں وما کان لہم من اللہ من واق اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا راج کا بیا کھانا کا نا تاطیم رسول بالبینات اور یہ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول ان کے رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے آتے رہے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ پر کفر لیکن انہوں نے کفر کیا تو احمد اللہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کبھی شدید العقاب یقیناً وہ طاقتور ہے کبھی ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے اب اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مضمون آ رہا ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک بڑے سردار تھے قوم فرعون کے ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور حضرت موسا کی دعوت ان کے کانوں میں بھی پہنچی اللہ نے کسی کا دل کھول دیا تو بڑے درباری تھے وہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا اور پھر جب ایک موقع آیا کہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ اب ہمیں موسا کو مزید مہلت نہیں دینی چاہیے اسے ہمیں قتل کر دینا چاہیے تو جب یہ ریزولوشن رکھا گیا ہاؤس میں تو اس اس وقت پھر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی ہے یہ مومن عال فرعون کی تقریر اتنی عظیم تقریر ہے اور اس اللہ کے اس بندے کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے پورے قرآن میں اتنی لمبی تقریر کسی اور نبی بڑے سے بڑے رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی جتنی کہ ان کی ہوئی نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے فرعون کی قوم میں سے تھے لیکن اللہ قدر فرماتا ہے جتنی فرمائے لیکن اس کے لیے تمہید ہے نام موسا بے آیاتنہ و سلطان مبین اور ہم نے بھیجا تھا موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سمجھ کے ساتھ الا فرعون و حامان و قارون ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی حامان کی طرف بھی قارون کی طرف بھی قالو ساحر ان تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو سورہ سواد میں حضور کے بارے میں کہی گئی ساحر ان حضرت موسا سے بھی کہا گیا فلما ان بالحق من عندنا جاؤ بلحق میں کالو قرو تو جب وہ آئے حق کے ساتھ ہماری طرف سے حق لے کر تو انہوں نے کہا کہ ان کے کالو طلو ابدال نظین امن ہوں جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے موسا کے ساتھ موسا پر ان کے بیٹوں کو قتل کر دو بستاحی ہوں اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو وما قید القافرین اللہ فی ضلال لیکن یہ داؤ جو ہے منکروں کا تو وہ بھٹک کر رہ جاتا تو نتیجہ کوئی نہیں نکلتا یہ وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے سورہ آراف میں سورہ آراف میں کہا تھا جو سردار تھے اس قوم کے فرعون کے درباری کہ موسا کو قتل کر دیجیے کیا چھوڑے رکھو گے اس موسا کو تم اور یہ تمہارا دین جو جو ہے فساد بتا رہا ہے زمین میں لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں اس کی طاقت بن رہی ہے کب تک چھوڑے رکھو گے لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جو اس وقت فرعون تھا وہ گویا کہ حضرت موسا کا چھوٹا بھائی تھا حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پلوایا ہے اور پہلے اس کے ہاں بڑا جو بوڑھا تھا جو اب اب چھوڑ چکا تھا تخت زندہ تھا اس وقت بھی لیکن تخت من فتاخ اس کا نام تھا من من منفتاخ تھا جس وقت کے اصل حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسا کو دریائے گیر سے نکالا ہے اس کے نے اور وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی بیوی جو تھی اور غالباً وہ حضرت آسیہ ہیں جن کا ذکر سورت تحریم میں آئے گا عمرات و بہت نیک کسی طریقے سے انہوں نے کہہ کے بچا لیا پورا لی و لک یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اس کے بعد یہ وقت آیا کہ جب حضرت موسا علیہ السلام چلے گئے ان کے ہاتھ سے وہ قبطی قتل ہو گیا پھر وہ مدین گئے مدین سے ہو کر واپس آئے تو اب اس کا جو بیٹا تھا یہ جو پیدا ہو چکا تھا بعد میں پہلے تو حضرت موسا ہی تھے اس کے بعد اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی ایک بیٹا ہو گیا وہ ہے ریمسیز سیکنڈ وہ ہے ریمسیز کے جو اس وقت اب تھا پھر اس لیے کہ بوڑھے باپ نے سارے امور سلطنت اس کے حوالے کر کے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی اس کے سامنے جب پیش ہوئے اس کے سامنے درباریوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو ورنہ تو یہ فساد نکال دے گا دنیا کے اندر تمہارے ملک کے اندر لیکن وہ چونکہ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تھا اور حضرت موسا اس کے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے ساتھ پلے تھے ساتھ کھیلے کودے تھے انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اس قوم کی ہم اس کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دیں گے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ کالا فرعون اب جب وہ مرحلہ آیا ہے تو فرعون نے بھی سمجھ لیا کہ اب جو معاملہ ہے اب پانی سر سے گزر چکا اب تو اگر میں نے موسا کو قتل نہ کیا تو واقع بڑی بڑا فساد پیدا ہو جائے گا ہمارے اقتدار اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو وہ کالا فرعون ضروری ابتل موسا فرعون نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسا کو قتل کر دوں اب یہ کیوں پوچھ رہا ہے حالانکہ رب ہونے کا مدعا یہ ہے مطلق العنان بادشاہ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اپنے لوگوں میں کچھ اثرات پیدا ہو چکے ہیں اب حضرت موسا کی دعوت کے اگر میں نے بغیر کنسنس ڈیولپ کیے ہوئے تمام بیماریوں کو اپنے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی اقدام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے لہذا اب وہ عدالت کے سامنے وہ مطلق العنان بادشاہ جو ہے وہ اپنے دربار میں رکھ رہا ہے ضروری اقت الموسا مجھے اب تم اجازت دو لیٹس کل ہی لیٹس دعا میں بھیجیے ولی رب اور پکار لے وہ اپنے رب کو ہمارے قتل کرنے کے مقابلے میں بچانے کے لیے پکار لے اپنے رب کو بچا سکتا ہے ہندی اخاف اور یوبت دل ادین کو مجھے اندیشہ وہ تمہارا دین بدل دے گا وہ صرف اگلی فساد یا زمین میں بہت کو بڑا فساد پیدا کر دے گا وہ کالا موسا اور موسا نے کہا یہ بات ان تک پہنچی ہوگی کہ اس دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے انہوں نے فرمایا انی اس تو بے ربی و رب میں تو پناہ میں پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی من کل متکبر ہر متکبر کے مقابلے میں لا یوم یومن حساب جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا وقال رجل الومن من آل فرعون یک تو اور کہا ایک مومن مرد نے جو عال فرعون میں سے تھا یک تو وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا گویا کہ یہ وقت تھا کہ اب وہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا کہ گویا کہ اب بن رہا ہے کہ میں ڈٹ کر بات کروں اس لیے کہ یہ اقدام اگر فرعون نے کیا تو مسئلہ جو ہے اب وہ صورت حال بگڑ سکتی ہے یہ ہے تقریر جو شروع ہو رہی ہے وقال رج المن المنال فرعون یقم و ایمان ہو اتک رجوڑا ربی اللہ سوچو تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو بحض اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے یہی الفاظ کہتے حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایک مرتبہ ہجوم کیا ہے مشرقین مکہ نے حضور پر حملہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر آڑے آئے ہیں اور یہ الفاظ کہے انہوں نے رجول یقول ربی اللہ کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جرم کیا ہے اس کا یہ کہ وہ کہتا ہے رب اللہ بالکل یہی الفاظ یقول ربی رج وقت الربی اللہ بل بنا رب حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا وہی یا کو کہاں کتے بہو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا وہی یقو کو سادے کر اور اگر سوچ لو اگر وہ سچا ہوا یو سم کم باز النزی یا کم تو پھر تم پر وہ کچھ چیزیں آئیں گی جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے عذاب الہی آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے اگر سچا ہے تو تم پر پھر وہ عذاب آئے گا ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف ان کا اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو مصرف ہوں حد سے بڑھنے والے اور کذاب ہوں جھوٹے ہوں یا قوم لکم الملک یوم اے میری قوم کے لوگوں آج تو اختیارات تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہاری بادشاہت ہے تمہاری حکومت ہے ظاہرین فی الب تم زمین میں غالب ہو تمہارا ڈنکا بج رہا ہے فمن پمن من باس اللہ جانا تو اگر کہیں اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون مدد کرے گا کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے کالا فرعون اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ فرعون جیسے کہ بے بسا ہو کر کہہ رہا ہے یہ پہلا رد عمل ہے اس کا ماں اری کم آ دیکھو بھائی میں تو جو کچھ میری رائے ہے وہ میں نے پیش کی ہے میں نہیں دکھا رہا تمہیں مگر وہی جو میں دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو قتل نہ کیا گیا موسا کو تو تباہی آئے گی اور بڑا فساد بن جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے اب پانی جو ہے حد سے گزر گیا ہے سب سے گزر چکا ہے اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے اری کم آ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں وما کم اللہ سمیل الرشاد اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف وقال النزی آمنا اور وہ جو اہل ایمان ہے وہ جو مومن عال فرعون ہے وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں النزی آمنا یا قوم ہے کہا اس مومن شخص نے اے میری قوم کے لوگوں اخاف مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ اس طرح کا دن نہ آ جائے جس طرح کے دن پہلی اور قوموں پر آئے ہیں مثل داب قوم نوح وعاد وثمود و سمودا بعدهم جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا پھر قوم عاد کا پھر قوم ثمود کا اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہوئے محمد ظلم اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا یہ بندے ہی ہیں کہ جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنی تقزیب کی وجہ سے اپنی شرارتوں کی وجہ سے جو اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں بھائی یا قوم انی اخاف علیکم تم یوم تناد اور اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر کہ وہ دن آئے گا جس میں چیخ پکار ہوگی ہنگامہ ہوگا یوم مدبرین جس روز تم پیٹ دکھا کر پیٹ بول کر بھاگو گے من اللہ من عاصم لیکن پھر اللہ کے پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا فما من منہاد اور جس سے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں قبل بلب اور دیکھو تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر اس کو اللہ نے کیسی تعبیر الحادی سکھائی تھی اس نے کیا کیا تھا اس نے بادشاہ کے اس وقت کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اس نے اس ملک کو تباہی سے بچایا تھا اس کو بھی تم نے مانا نہیں حالانکہ انہوں نے اس طرح کی دعوت بھی نہیں دی یہ بات ذہن میں رکھی ہے رسول نہیں تھے یوسف یوسف صرف نبی تھے لیکن یہ کہ تم نے مانا تو نہیں اس کو تم اس پر ایمان تو نہیں لائے تم نے نہیں مانا کہ وہ اللہ کے نبی ہے وہ جا تم یوسف قبل اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف اور حضرت موسا کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتے تو یہ مومن عال فرون ان کا بھی تذکرہ کرتے یہ حضرت موسا کے بعد پھر شروع ہوا ہے کہ چودہ سو برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کہ ان کے ہاں نبوت کا تار نہیں ٹوٹا لیکن حضرت موسا کے اور حضرت یوسف کے درمیان کوئی نبوت نہیں ج تم یوسف قبر تمہارے پاس آئے یوسف اس سے پہلے بلب فمازل تم فی شک کی نما جا تم گئی لیکن تم شکو کو شبات ہی میں پڑے رہے وہ تمام تعلیمات جو وہ لے کر آئے تھے ان کو تم نے قبول نہیں کیا حتائی اذا حلقہ یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے قل تم نہیں بس اللہ بن باد ہی رسولہ تو تم نے کہا ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا یعنی ان کو تو تم نے ان کی زندگی میں تو رسول اور نبی نہیں مانا کزال کا یز اللہ من ہوا مصرف المرتاب اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہوں اللہ زینہ یوجاد نفی آیات اللہ بغیر سلطان عطا ہوں کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں ویسے کرتے ہیں کج بحثیاں کرتے ہیں بغیر کسی صنعت کے بھی جو اللہ نے انہیں دی ہو کبورا مقت اند اللہ ہے وہ آمن بہت بری شے ہے بہت بری ہے بیداری والی بات ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے کرزالے کا یتم اللہ اللہ کل قلب متکبرین جب اسی طرح اللہ تعالیٰ بہر کر دیا کرتا ہے ہر دل پر غرور والے سرکش دل پر وہ قلب کے یہ متکبر ہو اور جب بار ہو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ ایمان نہیں لاتے وکالا پھر اور اب یہ تقریر تو جاری ہے ان کی اور آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تقریر کا اثر ہو رہا ہے درباریوں پر کہ بات ایک سے ایک بات جو ہے وزنی ہے ایک سے ایک مربوط ہے جڑی ہوئی ہے تاریخی حوالے سے بھی آ گئی عقلی حوالے سے بات آ گئی ہر اعتبار سے تو انہوں نے اس طریقے کی تقریر کی ہے کہ اب سارے یوں سمجھئے کہ اگر پورے دربار کے اوپر ایک دفعہ سناٹا چھا گیا ہے اب وہ کیا کرے فرعون فرعون یا حمان فرعون نے کہا ہے حمان یہ وزیر تھا اس کا سرحن اب میرے لیے ذرا ایک بڑی عمارت بناؤ لال لی اب لوگ الاسباب تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں پہنچوں جو آسمان کے اسباب سماوات آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں فاتل الہ الہ موسا اور پھر میں جھانک کر دیکھوں اور مطلع ہونے کی کوشش کروں الہ موسا کون ہے جس کا ذکر یہ کر رہا ہے موسا وہ ان لازم اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کزال کا ذن علی فرعون اسو عمل ہی اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا وہ اسی میں مگن رہا وہ سد عالی اور اس کو روک دیا گیا مستقیم سے سیدھی راہ سے وما قید و فرعون اللہ فی تباب اور یہ ساری چال فرعون کی وہ سب کی سب جو ہے ناکام ہوئی اور تباہ و برباد ہونے کے واسطے تھی یہ گویا کہ کھسیانی بلی کھبا نوچے والی بات ہے پہلے تو اس کی بے بسی تھی ماوری کو ملا رہا ما را و ماہری کو ملا سمیر الرشاد میں نے جو بات مجھے صحیح معلوم ہوتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی باقی معاملہ آپ لیں لیکن میں آپ کو جس راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں کہ قتل کر دو اب موسا کو اب مزید مہلت نہ دو کامیابی اسی میں ہے اب یہاں جو اثر ہو چکا ہے حضرت موسا کی تقریر کا اب یہاں وہ کس یادہ ہو کر رہتا ہے کہ اچھا بھائی بلاؤ ذرا کوئی ایک بڑی سی دیوار کو بڑا اونچا مینار بنانا اس پر تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں آسمان کے اندر کہ کہیں واقعی کوئی موسا کا خدا ہے جیسا کچھ بے وقوفوں نے کہا تھا کہ ہم تو چاند پہ بھی ہوا ہے ہمیں کہیں خدا نہیں ملا تو ایسا بھی روکے کالا ندی آمنا اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون ابھی اس کی تقریر جاری ہے کال نبی آمنا یا قوم تبعونی کم سبیل رشاد اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا وما کم اللہ سبیل رشاد میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں رہنمائی کر رہا ہوں کال نبی آمنا اور کہا اس مومن نے یا قوم میری قوم کے لوگ تبعونی میری پیروی کرو میری راہ چلو اہدے کم الرشاد رشاد میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر یا قوم انما حاضر حیات و دنیا متا اے میری قوم کے لوگ ہو یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے کچھ نہیں بہن آخرت دار القرار اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ قرار تو وہاں ہے مستقل قیام تو وہاں ہے من ہمیں صحیح ہے نے کوئی بڑی کمائی ہوگی فلاح اللہ بسلحہ تو اس سے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی اس جیسا ہی امن صالح من ذکر انسا وہ مومن اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن ہو مومن جنت فیحا بغیر حساب وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رزق ملے گا بغیر حساب یہ ہے تقریر ذرا نوٹ کیجیے بھیا قوم مالی ادو کو جاتے و تدون اور غریب قوم کے لوگوں کیا تم سوچو مجھے کیا ہے میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف تم چاہتے ہو کہ فرعون کو قتل کر کے میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت جاؤ اللہ کی طرف جناب میں توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ بھائی آنکھوں میں مالی لیا کو بھی جاتے ہو تدور نیلا تدنی الفورا اللہ ہے میں اس نے کبھی ہی مال سبھی ہی علم تم مجھے دعوت دے رہا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی صنعت نہیں وہ آنا عزیز الغفار اور میں تمہیں پکار رہا ہوں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے زبردست ہے الغفار ہے بخش کرنے والی لا له دعوت سے دنیا بلا فل آخرہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شائبہ ریب و شک تم جو مجھے بلا رہے ہو جن کی طرف الہ ہے نیسا نہ جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے پھر دنیا بلا کے اللہ ان کی پکار کوئی نہیں ان کی رسائی کوئی نہیں ان کا اختیار کوئی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرہ میں وہ ان نہ اللہ اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں خواہی نہ کھائی اللہ کی طرف وہ ان ہم اصحاب النار اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہے فصل قرون معلوم تو عنقریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں تم نے میری بات ماننی نہیں ہے تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو تم یہ بعد میں ہوا تم جاؤ گے کوشش کرو گے موسا اور ان کی قوم کا پیچھا کرو گے تباہی ہوگی اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں مجھے میری بات یاد آئے گی فصہ فس قرون اقول القم جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے وہ افم و دو امری اللہ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اب ظاہر بات ہے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا جیسے سورہ یاسین میں ہے جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا قیلت ہولی جنگ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے ان کے حالات سے واقف ہے پھر وہ اللہ کل شعین قدیر ہے وہ ہر ظلم سے ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے فوقاہ اللہ سیات ماں مکرو اب وقاہو ہو کی زمین جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن آل فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسا کی طرف بھی لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ مراد موسا ہے یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولوشن کیری نہیں ہو سکا تھا وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن آل عال فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھیں ان سے حضرت موسا علیہ السلام کو وہ بے آل فرعون اصول عذاب اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا انار یوردون علیہ غدوب و باشیہ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے اس وقت میں وہ پیش کیے جا رہے ہیں وہ یوم تقوم شاہ اور جس دن کے قیام کھڑی ہو جائے گی خلو والا فرعون اشد العذاب اس وقت کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں معلوم اب بھی عذاب ہے وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے اب منکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر اور یا جنت کے بابی میں سے کوئی باغیچہ چاہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ عالم بڑائی کی بات ہے وہ عالم غیب کی بات ہے قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں عالم برزخ ہے عالم برزخ میں یا علی میں ہے یا سجین میں ہے وہ علی اور سجین یہ تو سورہ متفقین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے ٹھنڈی ہوائیں خوشبوئیں آ رہی ہیں اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف دوزر کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے تو انار و ابولہ علیہ وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے وہ واشی یا وہ تقوب سات اور جس دن کی قیامت کھڑی ہوگی اب کے لو حکم ہو جائے گا داخل ہو کر دو داخل کرو فرعون والوں کو سخت بھی عذاب میں وہی نہ یہ وہ مضمون ہے جس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے جھگڑیں گے تو کہیں گے وہ بےچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستقبرین تھے نا کنہ لکم تبان ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے تمہاری پیروی کرتے تھے تمہارا کہنا مانتے تھے فہل ان تم مغنون عنا نصیب النار تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے یہاں بھی کوئی تمہارا غور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو استكبروا انا كل فيها کہیں گے وہ مستقبرین وہ ابو جہل اور اقبال میں ابھی معیت وہ کہیں گے بھائی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں انا فیا ان اللہ کا حکم مابین العباد اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے اب ہم چونکہ مجرم تھے ہم بھی مجرم تھے تم بھی مجرم تھے فنارے خدا جہنم اور کہیں گے وہ آگ والے جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے جو جہنم کے جو بھی اس کے اوپر فرشتے جو معمور ہیں وہ دور امبا تم اپنے رب سے دعا کرو پکارو یہ عنا یومن من کہ ایک دن تو ہمارے لیے کوئی تخفیف کر دے عذاب میں سے کوئی ایک دن کا تو وقفہ مل جائے کالو الم تک تاکیق کم دوسروں کو وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہے تھے بھائی بینات واضح نشانیوں کے ساتھ اور واضح تعلیمات کے ساتھ کالو بالا وہ کہیں گے آئے تو تھے کیوں نہیں کالو فدو وہ کہیں گے اب پکارو وما دعا ال اللہ فی بلال اور ان کی دعا ان کافروں کی نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جائے گی کہیں پہنچے گی نہیں اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس کے کوئی اثر نہیں ہوگا بزرال وہ بھٹک کر رہ جائے گا یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں دعا مانگتے ہیں اللہ سے حرام خوری کرتے ہوئے باطل کی چاکری کرتے ہوئے باطل کو سپورٹ کرتے ہوئے باطل سے اپنے ذہن کو ریکنسائل کرتے ہوئے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں وفاداری شیطان اور اس کے ایجنٹوں کی ہے دوستیاں اور محبت کی ٹیمیاں بڑھ رہی ہیں اللہ کی باغیوں سے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے وما دعا کافرینا اللہ کی بلال جس کے لیے وہ حدیث میں نے سنا دی تھی آپ کو کہ حضور نے ذکر کیا ایک شخص کا جو تیل السفرا بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا جبر الرحمت پر کھڑا ہے اشاء لمب طویل سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود ہیں بالوں میں بھی غبار ہے یمن تو یدہ ہی لسما اپنے دونوں ہاتھ آسمان میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوا ہے کئی گھنٹے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا رب یا رب اے رب اے رب والنا سجا بولے لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو بت بتا حرام جو اس کا کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے بل حرام جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے دعا قبول نہیں ہو سکتی یہی ہماری دعاؤں کا حال ہو رہا ہے دعائیں نازلہ کتنے دنوں تک پڑی تھی انیس سو اکہتر میں اللہ نے ٹھکرا دی جو ہونا تو ہوا دعائے قنوت مانگی گئی ہے حرمین میں میں کی دعائے کی دعائیں دعا الکافرین اللہ فی بلال یہاں کافر اس کو وسیع معنی میں لے آئی ہے جو ہے نا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جس جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو جو فمن کفر فین اللہ غنی الحمید اللہ اللہ سے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فین اللہ غنی الحمید جو صاحب استطاعت ہے نہیں کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے من طرح کا سلا کا متعمد الفقت کفر جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ تو اس نے کفر کیا ایک کفر وہ ہے جس کے بعد کوئی شخص مرتد کا قرار دیا جائے اس کو پھر سزا دی جائے ایک یہ کفر ہے جو دم غافل تو دم کافر ایک وہ کفر ہے جو پوری دنیا میں ہم کر رہے ہیں مسلمان اللہ قبول کافر جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں تو ہم جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے جس کا قانون چل رہا ہے نہ دیوانی قانون اللہ کا ہے نہ فوجداری قانون اللہ کا ہے نہ قانون شہادت اللہ کا ہے نہ معیشت کا نظام اللہ کا ہے تو اب یہ کفر ہے کہ فالم فن وما دعا القافرین اللہ فی دلال یہ میں بتا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے دعا ابھی اس بھی اصل جو آیت ہے وہ آلی ہے انا لننصر رسولنا ہم لازمن اپنے رسولوں کی مدد کریں گے ولزین آمن فی الحیات دنیا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں وہ یوم یقوم الاشاد اور اس دن بھی جس دن کے گواہیاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم جس دن کہ یہ ظالموں کو ان کی معذرتیں اور بہانے بنانا اور اور معافیا مانگنا کچھ فائدہ نہ دے گا و ولحم سودار ان کے لیے لانت ہوگی اللہ کی اور ان کے لیے ہوگا بہت برا گھر گھر کی برائی ولادا موس الخدا و اور اسنا بنی اسرائیل کتاب اور ہم نے موسا کو ہدایت دی تھی اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا ہدم و ذکر الباب اور وہ ہدایت بھی تھی اور یاد دہانی اور سجھانے والی تھی ہوش مندوں کے لیے فصبر تو اے نبی آپ صبر کیجیے ان نواز اللہ حق پن اللہ کا وعدہ سچا ہے پورا ہو کر رہے گا بس تخلبک اور اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کہیں آپ کو خیال ہو کہ کوئی کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجیے یہ گناہ جو ہے نبی کا گناہ کس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کی روحانی کیفیات ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ جس طرح کا استحکار رہتا ہے مستقل ان میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے کہ ہم سے کوئی گناہ سبز ہوا یہ ان کے احساس کی شدت ہے سیاحت البرار حسنات البرار سیاحت المقربین مقربین بارگاہ کے معاملہ اور ہے جو عام آدمیوں کے لیے نیکی شمار ہوگی شاید وہ ان کے لیے سیاحت میں سے شمار ہو جائے کہ آپ کے مقام کے اعتبار سے یہ معاملہ کمتر ہے بستم کا وسب رب کا بلاشی ولی کار اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق کیجیے شام کو بھی اور صبح کو بھی ان جاجرفی آیات اللہ بغیر سلطان عطا ہوں یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر کسی صنعت کے جو اللہ نے انہیں دی ہو ان عطا ہوں جو آئی ہو ان کے پاس ان فی صدور ہی اللہ کبر نہیں ہے ان کے دلوں میں کوئی بات مگر کبر تکبر ہے ماہوں میں بازری وہ تکبر جو ہے جو ان کے ذہنوں میں وہاں تک یہ پہنچ نہیں پائیں گے فسٹائز ملّہ اللہ کی پناہ طلب کیجیے ان رہو سمیع اور بصیر یقین کو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لخلق سماوات والارض اکبر و بخل الناس لوگوں سوچو آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بھاری ہے زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے آج جتنا اس مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے چودہ سو برس قبل انسان نہیں سمجھ سکتا تھا سماوات کا اور آسمانوں کا اور زمین کا جتنا تصور آج ہمیں ہے یہ ساری گیلیکسیز یہ ساری کس نے پیدا کی اللہ نے اتنی وسیع اور اس کائنات کے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں اینڈ کہاں ہے سرا کہاں ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے تو تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری ہو گیا لاہل کو سماوات اکثر الناس ولا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں وما یہ سب لاما ول مسیح برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے ولزین آمر عامر سوال ہاتھ ول اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو رئیمان لال عمل کیے اور وہ کہ جو بدکار ہوں کالی لما تو طبیعت بہت کم ہی ہے کہ جو تم سبق حاصل کرتے ہو ان سات لاتی تم دیکھو قیامت آ کر رہے گی لا رہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں بولا کم نا اکثر لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں وقال رب کو بد استجب لکم اب یہ ہے وہ پھر دعا کی اور تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں مانگو سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ مجھ سے مانگا جائے تو اس سے جان گزرتا ہے مجھ سے کیوں مانگا اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوگا مانگو اس سے وہ تو اب یہ وقت وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک ناظیر ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستقل انفوقا ہے کوئی استفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حل من سائل فوق کی ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے عطا کروں تو فرمایا استجب ان ربنی استقبین عبادت سید کلو جہنم داخلین یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور خاص ہو کر اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت اور دعا ایسی لازم و منظوم ہے کہ اس آیت میں پہلے کہا دعا ادونی اور اس کے بعد فرمایا عبادتی تو گویا کہ دعا اور عبادت لازم و منظوم ہے مترادی فرق اللہ المکر اللہ ہی ہے کہ جسے تمہارے لیے رات بنائی ہے کہ تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو وہ نہارا مبشرا اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے دکھانے والا ان اللہ اللہ اکثر الناس اللہ صلاح یشکر یقین تعالی تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اللہ خالق شعر وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو فکون تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو کزال کا یوں فک النوین کاروب آیات نا یا جھدور اسی طرح پہلے بھی پھرا لیے گئے تھے لوٹا لیے گئے تھے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے آیا اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ اللہ کرارن اللہ ہی ہے جس نے تمہارے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا سما بینان اور آسمان کو چھت کی صورت بنا دیا سم رقم اور تمہاری نقشہ کشی کی سو رقم اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے وہ رضا کا تمہیں رزق بہن پہنچایا پاکیزہ چیزوں کا ظالم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب فتبارک اللہ رب العالمین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا ہے لا دکھار الا اللہ وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی الحی جو زندہ ہے خود زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے مستعار نہیں ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے زندگی دی ہے اللہ کی عطائی زندگی ہماری ذاتی تو نہیں اس کی زندگی اپنی ہے الحی لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فجرو لہ الدین اب یہ وہی چلا آ رہا ہے اس کا عبود بس پکارو اس کو لیکن ایک شرط ہے بخل الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین کل ہم کل سنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ لنوی کو نابود اللہ دون امین کہہ دیجیے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا پھر دیکھیے آب اور تدون عبادت اور دعا لازم و ملزوم مجھے روک دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے لمبا بینات جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہے بینات میں ربی میرے رب کی طرف سے وہ امید تو رب العالمین اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں اطاعت کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک تو اصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے دہرا دہرا کر آئیں گے آخرت کا بھی ذکر ہوگا توحید کا بھی ہوگا رسالت کا ذکر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تذکیر اعلی اللہ بھی تذکیر بے ایام اللہ بھی لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو عمود ہے وہ توحید ہے ان میں سے بھی جو یہ چار صورتیں آ رہی ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومن کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے پھر سورہ حامی مسجدہ ہے پھر سورہ شورا ہے یہ چار صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جیسے کہ میں نے کل لفظ کیا تھا اور ایک ہے عمل میں توحید جس کے لیے کہ حضور کا یہ خطبے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں واحد اللہ یا الذین آمنوا یا الناس واحد اللہ توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو اور توحید اور توحید اور توحید اور باب تفیل میں توحید جو مصدر بنتا ہے وہ بھی ہے کسی چیز کو تدریجن جیسے تعلیم تدریجن یعنی آسان کام نہیں ہے توحید پر انسان کا کارمند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے اب اس میں وہ بازار ایڈ کر لیجیے جو بالکل شروع میں میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈور کے اندر موتیوں کو پرو دیا گیا ہے اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی ڈوروں کے اندر پروئی ہوئی ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں دونوں کا گروپ بن گیا پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں ان کے بھی عمود ہیں اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابہ ہوں گے کتاب متشابہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورج عمر میں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈور تو بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے وہ تو ہاتھ کے موتی نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے صورتیں نظر آ رہی ہیں ڈور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے ان دونوں کو اس ربط کے اندر مربوط کرنے والی بات کون سی ہے تو ہم نے دیکھا کہ سورہ مومن اور سورہ زمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا توحید عملی کا ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے عبادت کی جائے لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ گویا کہ توحید ہے عملی اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے دعا کی جائے اللہ سے لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں جو ڈور ہے اس میں وہ کیا ہے مخلصین مخلص الدین فاحد اللہ مخلص اللہ الدین بس اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فن اللہ مخلس الدین اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا دو مرتبہ تو یہ الفاظ آیا فن اللہ مخلصین اللہ الدین یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ڈور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے وہ سورہ حامی مسئلہ میں فن سے اب بات آگے بڑھے گی اجتماعیت اور فرد کے درمیان اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید کہ لوگوں کو توحید کا قائل کیا جائے یہ توحید ان کے دنوں میں بھی جاگزی ہو جائے بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں پھر یہ لوگ مل جل کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے اب یہ ہے ترتیب کے جو ان صورتوں کے معاملے ہیں جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر پینسٹھ اس پر گویا کہ اس کا امود کا معاملہ تو اس صورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے آیت تھی ہو الحج اللہ الدین الحمد للہ رب العالمین گویا کہ اس امود کے اعتبار سے جو صورت وہاں ختم ہو گئی اب یہ مزید مضامین ہے اور یہ وہی مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں بار بار آتے ہیں اسلوب بدلا ہوا ہے ترتیب بدلی ہوئی ہے لیکن ہے وہی چیزیں اب ان سے مسئلہ یہ ہے وہ من تراب وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے پھر نطفے سے گندے پانی کی بوند سے سم امن اعلی پھر ایک شہ سے کہ جو جو جنگ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ ثم جو کم پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے بچے کی حیثیت سے تم مل تب لوگوں اشودھا پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پختگی کو اپنی پوری جوانی کو اپنی پوری قوتوں کو سم والے تکون و شو پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا وہ من کم من تو وفا قبل قابل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تم سے تم میں سے اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر دیا جاتا ہے جنہیں وفات دے دی جاتی ہے بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں کوئی بچپن میں فوت ہو گیا کوئی جوانی میں فوت ہو گیا وہ بن کم تو وفا بن قبل والے تب لوگوں اجلن مسمن بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان چاہے بچپن میں موت آئی ہو لیکن یہ کہ وہ اجل مسمہ جو ہے جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے اجل مسمہ کو مقرر وقت کو بلال نقم تاخل اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے نصیحت اخذ کرو وہ یہی وہی امید وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر بہت وارد کرے گا فیضا قبا اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کوئی ادارہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے الم قرآلہ ضروری آیات اللہ یوس رفون کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر لفظی تجربہ ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں لیکن یہ کہ مفہوم کیا ہے تم نے غور نہیں کیا الم آیات اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں بحث و تبھیز کر رہے ہیں اللہ یوسرف وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹائے جا رہے ہیں قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرب نصیب ہوا اسی شہر میں بس رہے ہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں فضنا یوسرف کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھیلائے جا رہے ہیں اللہ جی نہ کرتے وہ یہ کتاب وہ لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وہ بیما ارسلنا دہی رسولنا رسولنا اور جن اور ان چیزوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجی اپنے بھیجا اپنے رسولوں کو فصوف فی تو پھر کچھ وقت کی بات ہے انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت ان پر منتشف ہو جائے گی عزل اغلال و فی کی جبکہ توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے وہ سلاسل اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے جو سبون اور گھسیٹے جائیں گے حمیم کھولتے پانی میں سم پھر نارے اس ضرور اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا سم لما کن تم پچھلی پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے من دون اللہ کے سوا کالو بلو انا وہ کہیں گے سب گم ہو کھوئے گئے بل ندعو من قبل و بلکہ بلکہ اللہ اب تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ تو معبود ہے وہ تو تھے ہی نہیں ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو کوئی شے تھی ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا قزا علیہ کا اللہ القافرین اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو ظالم بما کنتم تفرحون فی الارض اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے بڑے خوش و خرم تھے جو بھی ہم نے وہ دے دلا دیا تھا ہلدی کی گانٹ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا دل بغیر الحق بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا وہ بیما کل تم تم اور اتراتے بھی تھے اکڑتے بھی تھے اب بابا خالدین داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں وہاں سدا رہنے کے لیے فبر سا مسل تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانا متکبرین کا تکبر کرنے والوں کا اب یہاں حضور سے کتاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے فصبر ان نواز اللہ حق کہ نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے پورا ہوگا دین غالب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے کل قرآن علیہ تشکا ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام و ہو معاذ اللہ پیمان الین کا بادل نبی نائ دہ اور یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں پہلے نہ یور جاؤں پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے جائیں گے کہاں یہ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جسے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا نکل کے بھاگ جائے گا پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا یہ جائیں گے کہاں یہ تو کشا کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے ارسلنا اللہ من قبل من قصصنا آرے کب امین من لم نخصوص آرے اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیان کیا ہے آپ پر اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا بباں کا نب رسول اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک دور چلی آ رہی ہے اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے علم سے کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا پیدا جا امر اللہ پوز اب الحق پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ وہ نہ ہونا نکل اور پھر اس وقت جو ہے جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور ممتل تھے وہی ہے کہ جو خسارے میں پڑے خسرہ ہونا نکل مبتلور اللہ الزی اللہ منہا و منہا ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیے حیوانات مویشی کہ تم ان پر سواری کرو اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے تم کھاتے بھی ہو ان کا گوشت تم کھاتے ہو ولکم فیحا منافع ہو اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفاتے ہیں بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے بولے تب لوگوں آ گئے حاجت اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے تمہارے دل میں ہے وہ آلیہ ول کے توفمل اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے وہ یوری کم آیات ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے ائی آیات اللہ تم کے روم تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے افلم یسیرو فی کیف فرقان آخم اللہ قبل ہی ایک تو یہ آیات آفاقیہ ہے اور ایک پھر وہ آیات ہے تاریخی ایام اللہ افلم تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ ایسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے کالو اکثر امن ہوں وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں وہ اشد قوت زیادہ شریف تھے طاقت میں وہ آسارن الارض اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثار قدیمہ وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں پما اغنا ماں ما کانو یکسبون تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے فلما جاتم رسولهم بالبینات تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر عندهم ہو العلم تو جو بھی ان کے پاس علم تھا عقیدہ تھا گھڑے ہوئے توہمات سے خیالات سے وہ انہیں پر اکراتے رہے اسی پر انہیں میں مگر رہے وہ ہاک کا بھی ماں بھی استاذیون اور جو حق آیا تھا اس پر مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا فلما ماں راؤ باسنا کالو عام اللہ بلّہ واہ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے تب انہوں نے کہا ایمان لائے اللہ پر بالکل اس اس کی کی توحید کو مانتے ہوئے تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے وہ کفرنا با کنہ بھی مشرقین اور ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اعلان برات کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے ہم ایمان راؤ تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں ایک ہی استثناء ہے وہ قومی یونس علیہ السلاۃ وسلام اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو یہ چیز ہوا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر دی سنت اللہ قد قدخلت سے یہ ہی یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری نہیں ہے یہ دستور جاری رہا ہے وہ خس کافرون اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے بارک اللہ علی ولکم فی قرآن عظیم و نفا علی عیا کُبایات الحکیم